سفیان سوری نے خبر دی ان سے عبد الرحمن بن عابس نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ تم بقرعید یا عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں اپنی کمسنی کی وجہ سے ایسے موقع پر حاضر نہیں ہو سکتا تھا ان کا اشارہ اس زمانے میں اپنے بچپن کی طرف تھا انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واض و نصیحت کی اور انہیں خیرات دینے کا حکم دیا میں نے انہیں دیکھا کہ پھر وہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کر اپنے زیورات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دینے لگیں اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انچاس